ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سعد بن عبادہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ سے بشیر بن سعد نے کہا اللہ نے ہمیں آپ پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے تو ہم کیسے آپ پر درود بھیجیں راوی کہتے ہیں آپ یہ سن کر خاموش رہے یہاں تک کہ ہم سوچنے لگے کہ انہوں نے نہ پوچھا ہوتا تو ہی ٹھیک تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ صلی علی محمد محمدما آل محمد کما صلیٰ البراہیم ولا عل ابراہیم و بارق الا محمد ولا آل محمد کما بارکتا الا ابراہیمہ ولا آل ابراہیمہ فل عالمینہ انقا حمید مجید اور سلام تو ویسا ہی ہے جیسا تم اتحیات میں جانتے ہو جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو بیس یہ حدیث صحیح ہے